اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بننے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاگارے سے ہے